سب لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ آ کی قسمت ہر آہ گئی عرش پہ آگ کی قسمت ہر اشک پہ کل گئے کی قیمت پائے ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سوال آئی گلزار نبی سے آیا علاوہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو سفر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوال باد گلزار نبی سے بولا دربار دربار دربار درد ہے کل پت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار سے دربار نبی سے پروام سوال گلزار نبی سے آیا ہے گلابا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے پہلے ایسے نہیں تھا جیسے اب ہے کہ جی ایم سی ہائر کی یا سیکو بس کے اندر ٹکٹ کٹوائی ایئر کنڈیشن اور چل دیے پہلے سفر ایسا نہیں ہوتے تھے پہلے گھوڑوں پر اونٹوں پر کچروں پر پاپ یادا پیدل پیدل یوں سفر ہوا کرتے تھے بڑے لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے تو نا واقف اور نادان تھکا دیتے تھے اور ڈرا دیتے تھے کہ راستے میں چور ملیں گے ڈاکو ملیں گے رہزن ملیں گے سامان لے لیں گے ماں ڈالیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ڈراتے تھے تاکہ لوگ مدینہ نہ جائیں عاشق کہاں سنتا ہے ہاں عاشق سنتا ہے نہ اب دیکھیے اعلی عادت کو بھی کسی نے ایسا کہا ہوگا تو اعلی عادت نے کہا کہ لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے ہر بار دی وہ امن کے غیرت حضر کی ہے غیرت حضر کی ہے ہم تو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہم کو تو اپنے سائے در کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوار جبھی سے گلزار نبی سے آیا ہے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے کہاں جا رہے ہیں چادریں لپیٹی ہوئی ہیں دو ایک لپیٹی ہے ایک باندھی ہے کہاں جا رہے ہو تو کہنے والے کہتے ہیں عمرے کو جا رہے ہیں اور عاشق سے پوچھا جائے تو کہتا ہے مدینے جا رہا ہوں عاشق کو معلوم ہے مدینہ جاؤں گا تو عمرہ بھی ملے گا مدینہ جاؤں گا تو حج بھی ملے گا قرآن کہتا ہے ولو جاؤ کا اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں وسط فر اللہ پھر اللہ سے معافی مانگے وسط فر الحمر اور رسول بھی ان کی سفارش کرتے ہیں ان کی بخشش چاہیں لوجد اللہ وہ اللہ کو ضرور پالیں گے طواب الرحیمہ توبہ قبول کرنے والا بڑا رحمان رحیم مہربان قرآن کیا کہہ رہا ہے جب جان پر ظلم ہو تو کہاں جاؤ حضور کی بارگاہ میں حضور کے پاس تو عاشق کے دل کی سوئی ہمیشہ مدینے کی طرف کھٹ کھٹ کھٹ ہمیشہ مدینے کی طرف یہ الگ بات کہ حضور کے دربار کی حاضری کے صدقے میں حج بھی مل جائے عمرہ بھی مل جائے حضور نہ ہوتے حج ہوتا حضور نہ ہوتے عمرہ ہوتا حضور نہ ہوتے کعبہ ہوتا حضرت فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ او مینا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ او مینا لولا کمار بھی سب تیرے گھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کہاں جانا ہے تمہاروں کہاں جانا ہے مدینہ جانا ہے اعلی حضرت نے بھی تو یہی کہا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا تھا کہا کعبے کا نام تک باغی کرا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کی دھر کی ہے نوزت کی دھر کی ہے ان کے تو پیر حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے تو پیر حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے بلاوا دربار نبی سے دربار نبی سے کر سوال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبہ دلہن ہے تربت اخنر نئی دلہن کعبہ دلہن ہے تربت اخنر نئی دلہن رش کے آفتاب کا غیرت قمر کی ہے غیرت قمر کی ہے ہے بے شکن جو منارا دلہن کعبہ ہے بے شکن جو منارا دلہن مگر ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے آیا ہے مجھے دربار دربار نبی سے پیغام سوار آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک مفہوم کہ جس کسی سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مر جائے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا سن لیا اب میں ٹاور پہ کھڑا ہو جاؤں ٹاور دیکھا ہے ٹاور پہ کھڑا ہو جاؤں ایم اے جنا روڈ پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں کسی سے کہوں کہ یہ سیدھی سڑک جو ہے وہ آپ کو مزار قائد پہ لے جائے گی اب آپ آنکھیں بند کر کے چلیں میرے خیال میں آپ آنکھیں بند نہیں کریں گے پتا ہے کیوں ٹھوکر لگ جائے گی بھائی کوئی دھکا لگ جائے گا کوئی تکلیف پہنچے گی آنکھیں کیسے بند کرے پتا تو چلے گیا سیدھی سڑک ہے پتا تو چلے گیا سیدھی سڑک ہے ہی ہے لیکن پھر بھی آنکھیں بند نہیں کریں گے لیکن ایک سڑک ایسی ہے جہاں آنکھیں بند کر دو جہاں بند کر دو آ رہا فرماتے ہیں وہاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند با میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے شفاعت نگر کی ہے تبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے گھر در سے پاک ہے اللہ تعالی گھر در سے پاک ہے قرآن دوبارہ سناؤں وسط فر الحمر لو جد اللہ اللہ کو ضرور پالیں گے محبوب آئیں گے تیرے پاس پائیں گے اللہ کو حضرت نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے ہو بے گھروں کے سلا اچھے گھر کی ہے سلا اچھے گھر کی ہے محبوب پیار اس سبز سرب میں پہلو میں جنوب اتی تو عمر کی ہے آیا گلابا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گلزار دربار نبی سے دربار نبی سے کچھ سنا اللہ کچھ سنا اللہ کچھ سنا کچھ سنا عشق کے بونوں میں رضا آ کچھ سنا عشق کے بونوں میں رضا مشتاق سو سے جگر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیارے رضا میٹھے رضا احمد رضا علمی انداز میں تو بہت سنایا رضا تو وہ عاشق ہے اور طبیعت مشتاق ہے اس وقت سوزے جگر کی اس وقت طبیعت کو سوزے جگر چاہیے تو تو عاشق ہے اب ذرا عشق کے انداز میں سنا دے اب عشق کے انداز اب عشق کے بول شروع ہو رہے ہیں عشق کے بول سنانے کے لیے عاشق بھی چاہیے مدینے کا بلاوا آ گیا قافلہ تیار ہے ایک گھڑیاں گنی تھیں اس وقت کے لیے وہ گھڑی آ گئی تو اب دل کی کیفیت کیا ہوئی آلات فرماتے ہیں کہ بھینی سگانی میں ٹھنڈک جگر کی ہے صبح میں ٹھنڈک جگر ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر گئے ہوئے کدھر کی گئے ہاں کدھر کی گئے ڈالے ہری ہری تو پالے بھری بھری کشتے عمل پری گئے بارش کی دھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اسود جنت سے جب آیا تو اب یہ تھا حضر ابیت تھا سفید تھا اب ہم گناہ گاروں کی سیاہی ہمیں نظر آتی ہے اب وہ اسود ہو گیا سنگے اسود کالا پتھر وہ مدینے کے مسافر سے وہ پتھر کیا کہتا ہے ذرا یہ سنیے گا زبان حال سے اور پھر وہ حتیم جس کے اندر نماز پڑھنے والا ایسا جیسا گویا اس نے این کعبے کے اندر نماز پڑھی حتیم کعبے کا حصہ ہے حتیم کے اندر نماز پڑھنا این کعبے کے اندر نماز پڑھنا حتیم آدھا یوں گول ہے اپنی آگوش کھولے دعوت دے رہا ہے مدینے کے مسافر کو کہ آجا آجا آجا مجھ میں پڑھ لے دو گانے کس سے مدینے کے مسافر سے اب مدینے کا مسافر کیا کرتا ہے یہ بات یہ سنے گا آلہ حضرت کی زبانی حجر اسود کیا کہتا ہے کہ کالک جب کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے تمنا حجر کی ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے چھالے برس رہے گئے حسرت کی در کی گئے آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں نے دھن کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار جنت سبحان اللہ جنت نام سنتے ہی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے نا جنت میں حور جنت میں قصور غلما باغات میوے جو چاہا حاضر نہ ختم ہونے والی زندگی ایش جاوید جنت اعلی حضرت نے عشقی انداز میں عشقیہ انداز میں ایک بات کہی کہ جنت کی بلندی پر اتنا تعجب کیوں ہے اتنا تعجب تجھے کیوں کیوں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے کس اونچے گھر کی ہے عرشے بڑی پہ کیوں نہ وہ پھر دوست کا دماغ عرشے بڑی پہ کیوں نہ وہ پھر دوست کا دماغ اتری کوئی شبی تیرے در کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت بخیر سے جنت نہ دے نہ دے تیری نیت کو خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہمت پر کو بر کی گئے شربت نہ دے نہ دے تو کر بات لطف سے یہ شہد وہ تو پھر کسے پروا شکر کی ہے آیا ہے گلابا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پہلام سب لائی گلزار سے دربار نبی سے دربار نبی سے مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے سرکار میں لاگ نہ حاجت اگر کی ہے آیا ہے جت مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے نہیں غمدم مجھے جنت کی جوانی باتی نہیں غمدم مجھے جنت کی جوانی سنتا نہیں زاہد سے میں گولوں کی کہانی گل پت گئے مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سن کی وہ دے سن کی وہ دے بات شفاعت کے دے باپ سن کی وہ دے بات شفاعت کے دے مباپ یہ آبرو رضا مجھے دربار نبی شیکھ دنکار بھی سیکھ پروام سب ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار